ایک میں ہی نہیں کہتا ہے جہاں کیا شان ہے شان غریب نواز مولا کا کرم آقا کی عطا کیا شان ہے شان غریب نواز ایک میں ہی نہیں کہتا ہے جہاں کیا شان ہے شان غریب نواز مولا کا کرم آقا کی عطا کیا شان ہے شان غریب نواز دربار چیشت میں جو پہنچا خواجہ کے در کا ہوا منگتا دربار چیشت میں جو پہنچا خواجہ کے در کا ہوا منگتا جنت کا راستہ اس کو ملا کیا شان ہے شان غریب نواز جنت کا راستہ اس کو ملا کیا شان ہے شان غریب نواز ایک میں ہی نہیں کہتا ہے جہاں کیا شان ہے شان غریب نواز مولا کا کرم کیا شان شان شان ہے غریب نواز تیری پہ رشک کرے گا جہاں شاہوں سے بھی ہوگا رتبہ بڑا تیری شان پہ رشک کرے گا جہاں شاہوں سے بھی ہوگا رتبہ بڑا بن جاتا ذرا بن جا تو ذرا اس در کا گدا کیا شان ہے شان غریب نواز بن جا تو ذرا اس در کا گدا کیا شان ہے شان غریب نواز ایک میں ہی نہیں کہتا ہے جہاں کیا شان ہے شان غریب نواز مولا کا کر کیا شان شان ہے غریب نواز اللہ کی محبت تو دیکھو اور شان ولایت تو دیکھو اللہ کی محبت تو دیکھو اور شان ولایت تو دیکھو گر خوش ہے وہ گر خوش ہے وہ تو خوش ہے خدا کیا شان ہے شان غریب نواز گر خوش ہے وہ تو خوش ہے خدا کیا شان ہے شان غریب نواز ایک میں ہی نہیں کہتا ہے جہاں کیا شان ہے شان غریب نواز مولا کا کرم آ کی عطا کیا شان ہے شان غریب نواز چمکی جب اس چہرے کی زیا روشن تھا جس میں نور خدا چمکی جب اس چہرے کی زیا روشن تھا جس میں نور خدا لاکھوں نے پل میں کلمہ پڑھا کیا شان ہے شان غریب نواز لاکھوں نے پل میں کلمہ پڑھا کیا شان ہے شان غریب نواز ایک میں ہی نہیں کہتا ہے جہاں کیا شان ہے شان غریب نواز مولا کا کرم آقا کی عطا کیا شان ہے شان غریب نواز ظالم نے پانی جب روکا خواجہ کا کرم پر جوش ہوا ظالم نے پانی جب روکا خواجہ کا کرم پر جوش ہوا کوزے میں اناسا گھر بھرا کیا شان ہے شان غریب نواز کوزے میں نا ساگر کو بھرا کیا شان ہے شان غریب نواز ایک میں ہی نہیں کہتا ہے جہاں کیا شان ہے شان غریب نواز مولا کا کرم کیا شان شان ہے غریب نواز اوقات تیری کیا ہے نادا عابد یہ کرم ہے کا اوقات تیری کیا ہے نادا عابد یہ کرم ہے کا اس محفل میں اس محفل میں جو تو نے کہا کیا شان ہے شان حبیب نواز اس محفل میں جو تو نے کہا کیا شان ہے شان غریب نواز ایک میں ہی نہیں کہتا ہے جہاں کیا شان ہے شان غریب نواز مولا کا کرم آ کی عطا کیا شان شان ہے غریب نواز ایک میں ہی نہیں کہتا ہے جہاں کیا شان ہے شان غریب نواز مولا کا کرم آقا کی عطا کیا شان ہے شان غریب نواز کیا شان ہے شان غریب نواز کیا شان ہے شان غریب نواز